بنی یربوع کے ایک آدمی نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے ہمیں دیکھ کر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں انہوں نے فلاں صحابی کو قتل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک شخص کا جرم دوسرے کے ذمے نہیں لگایا جا سکتا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بیالیس